ببول کے درخت کی تین خواہشات ایک گرم خشک میدان میں ایک لمبی سیدھی سڑک چلتی تھی اس کے پاس چند سخت درخت اگے تھے ان میں سے ایک کانٹے دار ببول تھا کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا ببول کا درخت اکثر اپنے اب سے کہتا لیکن کانٹوں کے بغیر درخت ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے اور وہ کتنے خوبصورت ہے ببول کے درخت نے اپنے پورے دل سے خواہش کی اور خواہش کی کہ وہ کانٹوں کے بغیر رہے مجھے بدلنے دو اس نے سوچا اچانک اس کے کانٹے غائب ہو گئے نرم سبز پتے اس کی شاخوں سے لٹک رہے تھے کیا خوشی کچھ ہی دیر میں ایک بکری سڑک پر چلتی ہوئی آئی اس نے نرم رسیلی پتیوں کو دیکھا وہ کھانے کے لیے رک گئی وہ نہیں درخت نے آ بھری یہ بکری میرے تمام خوبصورت نئے پتے اکھاڑ پھینکے گی آہ کاش وہ سونے میں بدل جائیں اگلے ہی لمحے انہوں نے کیا اب راستے میں ایک آدمی آیا اس نے روشن سنہری پتوں کو چوڑی آنکھوں سے دیکھا کیا معجزہ ہے اس نے کہا اور میرے لیے کتنی خوش قسمتی ہے وہ شخص سنہری پتے توڑنے لگا وہ اس وقت تک توڑتا رہا جب تک کہ بیچارہ درخت بالکل ننگا نہ ہو گیا جب لوگ سونا دیکھتے ہیں تو کیا وہ کبھی اس کے پاس سے گزریں گے درخت نے آہ بھری آہ کاش میرے پاس شیشے کے پتے ہوتے پل بھر میں اس کی شاخوں پر شیشے کے پتے ٹمٹما رہے تھے آخر کار درخت نے خود کو محفوظ محسوس کیا لیکن اچانک تیز ہوا چل پڑی او نہیں ہوا نے شیشے کے پتوں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا وہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئے درخت نے چیخ کر کہا کیا میں کبھی سکون سے نہیں رہوں گا پھر اس نے سوچا میں ایک درخت بننا چاہتا ہوں ایسے پتوں سے جنہیں بکری نہیں کاٹتی ایسے پتوں سے جنہیں آدمی نہیں کاٹتے پتوں سے ہوا نہیں توڑ سکتی اس پر فوراً کانٹے اگ آئے یہ ایک بار پھر ببول کا درخت تھا اور ایک ببول کا درخت خوشی خوشی رہ گیا اس نے پھر کبھی اپنے کانٹوں پر افسوس نہیں کیا بھارت کی ایک لوک کہانی